اپنا نام تعارف میرا نام سید طالب الرحمان ہے میں یہاں راول پنڈی میں پہلے بیس ویلفیئر ٹرسٹ اور محمدی ویلفیئر ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں ہمارے ہاں یہاں ایک پبلشنگ کا ادارہ ہے مرکز الدعوت ال اس کا میں ڈائریکٹر ہوں اور کچھ عرصے میں یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں پڑھاتا رہا ہوں آج کل خطبہ دیتا ہوں مسجد صفا ہے دہلی سے ہولی فیملی اسپتال کے سامنے جی۔ ٹھیک ہے بڑی امام صاحب جی۔ کی ان کے شجرا جی۔ جو آپ جانتے ہیں جو آپ کہنا چاہیں کے بارے میں جو آپ کی پرسنلی رائے ہو پوری کو لے کے سے ذرا شروع سے کہنا یعنی جو سیرت نگار ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان کا نام ایسے عبد اللطیف ہے والد نے ان کا نام عبد الطیف رکھا اور یہ بری امام سرکار کے نام سے مشہور ہوئے آبا اجداد کازمین سے عراق کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہجرت کر کے اور پنڈی کی تحصیل ہے گوجر خان گوجر خان کا ایک قصبہ ہے قصبہ سید غیر معروف سا قصبہ ہے وہاں کا کر پذیر ہو گئے اس کے بعد عبد الطیف جن کو امام علی سرکار کہا جاتا ہے وہ راول پنڈی کا ایک گاؤں ہے وہاں شفٹ ہو گئے جولی کا سال اس کا نام ہے اور ان کی پیدائش دس سو چھبیس ہجری اور عیسوی سن کے حساب سے سولہ سو ستارہ ان کی ولادت ہوتی ہے اور یہ یہاں پر والدین کے ان کی تعلیم کے لیے ان کو وہ کشتی علاقہ ہے یہاں پر وہاں بھیج دیتے ہیں وہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ سیرت نگاروں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مشہد بھی گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کشمیر بھی گئے ہیں نجف بھی گئے ہیں کربلا بھی گئے ہیں اور بخارا بھی گئے ہیں وہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے بیت کی جن کا نام حیات المیر ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کے پوتے ہیں حالانکہ اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ یہ عبد القادر جیلانی کے پوتے ہیں تو وہ ان کا تو چھ سو ہجری کا زمانہ ہے اور یہ ہیں بارہ سو ہجری کے چھ سو سال کا درمیان میں گیپ ہے اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو چھ سو سال پہلے فوت ہو چکا ہے وہ ان کے ہاتھ پر یہ جا کر بیعت کرتے ہیں بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے اس کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ان کا جو روحانی سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا ہے تو ان کا سلسلہ نصب جو ہے ان کے والد کا نام سید صفی محمود شاہ تھا اور یہ اپنا سلسلہ ملاتے ہیں حضرت حسین علیہ السلاۃ والسلام سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں تو یہ سلسلہ وہاں تک لے کر جاتے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اہل سننا سے ہیں یہ اہل تشیع میں سے ہیں تو بہت سے لوگوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عبد الطیف سرکار امام بری سرکار جو ہیں ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے اور جن مدارس سے یہ فارغ ہوئے ہیں تو ان مدارس میں بھی یعنی اہل تشیع کا زیادہ ہولڈ تھا اور ان علاقے میں جیسے کربلا میں گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نجف میں گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہاں سے سند فراغت لی ہے اور پھر یہاں پاکستان میں آ کر انہوں نے نور پور شاہ یہاں اسلام آباد کے قریب ہی ایک علاقہ ہے وہاں سید نور محمد کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا ہے اور وہیں پر انہوں نے رہنا شروع کر دیا ہے اور جو ان کا سلسلہ تھا پیری مریدی کا وہیں پر ان کی ابتدا ہوئی اچھا ان کا کراماتوں کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں ان کی کراماتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبروں کی تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں انہی کراماتوں کے ذریعے سے منافع کماتے ہیں جس کی جتنی زیادہ کرامات مشہور کی جائیں گی اور اس کو اتنا ہی بڑا مانا جائے گا اور اتنے ہی لوگ اس کے مرید ہوں گے اور لوگ مختلف ممالک سے مختلف شہروں سے مختلف قصبوں سے اور کثرت سے آئیں گے اس لیے کہ مشہور یہ بات کر دی گئی تو ان کے بارے میں یہ بہت سی کرامات مشہور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی سب جھوٹ پر مبنی ہے اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے مثلاً کرامت ہے کہ جب انہوں نے اپنے مسجد کے ہاتھ پر بیت کی تو انہوں نے خوب ریاضت کی اور پانی میں یہ ندی جو بہتی ہے اسلام آباد کے قریب ہاں نوت و شاہ کے علاقے میں پہاڑی علاقے میں ندی کا تصور نہیں ہے کیونکہ ندی کا مانا یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کھڑا ہو اور اس کا جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈوب جائے پہاڑی علاقوں میں ہمیشہ پانی جو ہے ڈھلان کی طرف بہتا ہے اور اس کی سطح بہت کم ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اس ندی میں بارہ سال تک چلا کاٹتے رہے اور بارہ سال کے دوران مچھلیوں نے ان کا نچلا دھڑ جو ہے وہ سب کھا لیا اگر اس بات کو مان لیا جائے اس کرامت کو اور اس روایت کو مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بارہ سال نماز لیے کیسے پڑھتے رہے لازمی بات ہے نماز میں رکوع ہے سجود ہے اگر انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے تو نماز کو کوئی بھی مسلمان چھوڑنے کا قائل نہیں ہے تو یہ بارہ سال تک نماز کیسے پڑھتے رہے بارہ سال تک قضاء حاضر کیسے کرتے رہے آخر وہاں کھڑے کھڑے کھانا کون ان کو پہنچاتا رہا کہتے ہیں کہ بارہ سال تک یہ وہاں چلا کاٹتے رہے اور مچھلیوں نے ان کا نچلا حصہ جو ہے سب نوچ کھایا اس کے بعد یہ بے ہوش ہو کر گر گئے جب بے ہوش ہو کر گرے ہیں تو ان کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی مرید نہیں آیا بلکہ ان کے جو پیر تھے جن کو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبد القادر جی کے پوتے ہیں وہ اس وقت حسن ابدال میں رہتے تھے اب معلوم نہیں کہ جو چھ سو صدی ہجری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ اس وقت حسن ابدال میں کیا کر رہا تھا بارہ سو صدی ہجری کا واقعہ ہے یہ تو وہاں یہاں نور پور شاہ پہنچے اور انہوں نے اس وقت تک عبد الطیف امام بری سرکار جن کو کہا جاتا ہے وہ ہوش میں آ چکے تھے تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے اب تم باہر آ جاؤ تو کہنے لگے کہ پیر مرشد مجھ میں تو ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے تو انہوں نے پھر ایک مرید کو جو ان کے ساتھ تھا اس کو ندی میں اتارا اور وہ ان کو اٹھا کر لائے وہ اس کا نام جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے بھوتو گجر کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھوتو گجر تھا اس کی کوئی ستر کے قریب بھینسیں تھیں اب اس بیماری میں چونکہ یہ نحیف کمزور ہو چکے تھے گوشت ان کا مچھلیاں کھا چکی تھیں تو ہر روز یہ ایک بھینس کا دودھ جو ہے ان کو پلایا کرتے تھے لیکن ہوتا یہ تھا کہ جس بھینس کا دودھ یہ دویا کرتے تھے اور ان کو پلاتے تھے کچھ ہی دیر کے بعد بھینس بیمار ہوتے ہی مر جاتی اسی دن مر جاتی اگلے دن یہ دوسری بھینس کا دودھ نکالتے اور اپنے پیر کو پلاتے دوسرے دن دوسری بھینس مر جاتی لیکن وہ اسی طریقے سے دودھ پلاتے رہے اور ان کی بھینسیں مر گئیں آخرکار ستر بھینسیں مرنے کے بعد جب ان کے پاس کوئی بھینس باقی نہ بچی تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے محلے کی جو بھینسیں ہیں ان کا دودھ حاصل کیا جائے اور اپنے پیر و مرشید کو پلایا جائے لیکن کسی نے بھی دودھ دینے کے لیے یعنی کوئی بھی تیار نہ ہوا وہ سمجھتے تھے کہ بھینس بھینس بھینس دے اگر کا دودھ اگر عبد الطیف علی سرکار کو پلایا گیا تو بھینس مر جائے گی تو اس ڈر سے کسی نے دودھ نہ دیا یہ روتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں پریشان ہوں بہت میری ساری بھینسیں مر چکی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتلایا نہیں تو عبد الطیف بری سرکار کہنے لگے کہ کیا آپ کے یہاں کوئی جانور باقی بچا ہے کہنے لگے ہاں ایک بھینسا ہے جو باقی بچا تو کہا جاؤ اس کا دودھ نکال لو تو یہ مرید ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ بھینسا تو دودھ نہیں دیا کرتا میں اس کا دودھ کیسے نکالوں کہا تم جاؤ تو صحیح تو جب وہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھینسا بھینس کی شکل اختیار کر گیا انہوں نے اس کو دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد اپنے پیر صاحب کے پاس آئے تو ان کو پلایا ہوا ایسے ہی جیسے ستر بھینسیں مر گئی تھی یہ اکترواں بھینسا بھی مر گیا اب یہ مشکل پیش آئی کہ اب کہاں سے دودھ حاصل کیا جائے اس مشکل کا ذکر انہوں نے پیر صاحب سے کیا تو پیر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا تم اسی ندی میں جاؤ جہاں میں نے چلا کاٹا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر اپنی بھینسوں کو آواز دو جو نام تم نے اپنی بھینسوں کے رکھے ہوئے تھے ان کو بلاؤ تو مرید پیر کے کہنے پر وہاں ندی کے کنارے چلا گیا اور اپنی بھینسوں کو آواز دینے لگا لیکن شرط یہ لگا دی تھی کہ ایک دفعہ تم نے ندی کی طرف دیکھنا ہے پھر بھینسوں کو آواز دینی ہے اور پیٹ پھیر لینی ہے ندی سے وہ آواز دیتا رہا اور بھینسیں اس کے پاس سے گزرتی رہیں حتیٰ کہ ستر بھینسیں زندہ ہو کر باہر نکل آئیں جب اکہترویں بھینسے کو اس نے آواز دی ہے تو اب بھینسا ابھی آدھا ندی کے اندر تھا اور آدھا ندی سے باہر تھا جب اس نے آواز دی آواز دینے کے بعد غلطی سے یہ ہوئی کہ اس نے پلٹ کر دیکھ لیا بھینسے کی طرف تو بھینسا وہیں پتھر کا بن گیا اور وہ باہر نہ نکل سکا یہ کرامت مشہور کر دی گئی کہ یہ پیر صاحب کی کرامت ہے کہ ستر بھینسیں جو مر چکی تھیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیا حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نبی کا ذکر کیا ہے اور اس میں اس کے گدے کا ذکر کیا ہے نبی کو سو سال تک مارے رکھا پھر اس کو زندہ کیا اور اس کا گدا بھی مر چکا تھا تو نبی کو نبی کا یہ اشکال تھا دیکھنا چاہتے تھے کہ کیف تو توہین موتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اپنے گدے کی طرف دیکھ کیف نم شیزوہا سما نقصوہا لاہما کہ ہم کیسے اس گدے کی ہڈیوں کو کھڑا کرتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں اور اس گدے کو اس کے سامنے نبی کے سامنے زندہ کر دکھایا اب یہی کچھ جو ہے پیر صاحب جو ہیں ان کی بھینسوں کو زندہ کر رہے ہیں ان کے سیرت نگاروں نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ وہ جو بھینسا پتھر کا تھا سیلاب اس کو بہا کر لے گیا کیونکہ یہ دنیا تحقیق کی دنیا ہے اگر یہ باتیں پہلے چل جاتی تھی لیکن آج تو سائنس کا دور ہے ہر آدمی تحقیق کے مراحل سے گزرتا ہے وہ جا کر بھینسے کو دیکھیں کہ آپ ایک پتھر کو بھینسا بنا رہے ہیں اور یہ کرامت مشہور کر رہے ہیں تو چونکہ اس سے بدنامی تھی ان لوگوں کی لہذا سیرت نگاروں نے لکھ دیا کہ یہ بھینسا جو ہے وہ پانی میں بہ گیا سیلاب کی نظر ہو گیا اس کا نام و نشان بیٹھ گیا یہ کرامت بڑی مشہور کرامت ہے جو کہی جاتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایک اور کرامت ہے ان کے دربار کے پاس ہی ایک پتھر کو پتھر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پتھر جو ہے اصل جن تھا ان کے پاس ایک دیو تھا جو ان کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا تو پیر صاحب نے ان کو منع کیا کہ تم شرارت نہ کرو لیکن وہ باز نہ آیا حتیٰ کہ ایک دن اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہوا میں اچھالا ہوا میں جب اچھالا واپس زمین پر نہیں آیا وہ پتھر کا بن گیا اب وہ پتھر کی ایک شکل سی بنا کر انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جن تھا جس کو بڑی سرکار نے پتھر کا بنا دیا یہ سانپ تھا جس کو انہوں نے پتھر کا بنا دیا اسی طرح ایک اور چیز وہاں آپ نے اگر وہاں گئے ہیں تو دیکھی ہوگی کہ درخت کی جڑوں سے پانی ٹپکتا ہے اور وہاں عورتیں اپنا کپڑا پھیلا کر بیٹھی ہوتی ہیں اس انتظار میں کہ پانی کا قطرہ جس کے کپڑے میں آ کر گرے گا وہی جو ہے اس اس کے یہاں جو ہے اولاد پیدا ہو جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گی تو یہ مختلف قسم کی کرامتیں ہیں جو مشہور کی گئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہم نے سنا اس پتھر کے بارے میں کہ وہ جن جو بنا لیے جاتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو ہم نے سنا ہے کہ وہ جن جو ہے اب جو ہے وہ کوئی کہتے ہیں وہ پیشاب کے قطرے گرتے ہیں اس پہ سے کوئی کہتا ہے وہ روتا ہے اس کے آنسو گرتے ہیں اور عورتیں جو کھڑی ہوتی ہیں اپنی جھولی پھیلا کے وہ وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ پانی کنٹینیو نہیں ٹپکتا وہ جس پہ اگر ان کو برکت کرنی ہوتی ہے جس کی دعا قبول کروانی ہوتی ہے تو وہ وہاں گرتا ہے تو یہ بات کہی ہے اس پتھر کے بارے میں کہ وہاں اس میں سے پانی گرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بات دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں جن ایک نسل ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا نیک ہونے کی صورت میں اور جہنم میں برا ہونے کی وجہ سے داخل کرے گا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی آدمی کو پتھر کا بنا دے اس میں یہ طاقت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے یہ مسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایک جن نے آ کر آپ جو ہے آپ کے چہرے کی طرف کی جلانا چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس سے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اعوذ بلّہ من کا آرانو کا بلانت اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ پر اللہ کی جو لالت ہے وہ بھیجتا ہوں تو صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ کیا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ادب اللہ ہے ابلیس بے شہاب مینار جا لیا جالہ وجہ کہ ایک ابلیس شیطان آگ کے آگ کا انگارہ اٹھا کر لایا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے چہرے کو جلس دے میرا چہرے کے اس نے قریب کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں لیکن مجھے اپنے بھائی داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو ملکہ جو حکومت تو نے مجھے عطا کی ہے کسی اور کو عطا نہ کرنا جنوں پر کنٹرول سلیمان علیہ السلام کا تھا لیکن یہاں یہ کہنا کہ بلی امام کو اتنا کنٹرول ہو گیا تھا کہ کنٹرول ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو پتھر کا بنا دیا تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی بھی اس کو پتھر کا نہ بنا سکے صرف پکڑنے کی کوشش کی تو یہ کہنا کہ وہ روتا ہے یا پیشاب کا قطرہ گرتا ہے جب وہ پتھر کا بن گیا تو سمجھو مر گیا مرنے کے بعد کس آنکھ سے روتا ہے یہ تو وہی عقیدہ ہے جو ہندو اپنے بتوں کے بارے میں رکھتے ہیں کہ یہ بت بولتے بھی ہیں یہ بت ادا بھی کرتے ہیں جو پتھر کا بت رو سکتا ہے یا پیشاب کا قطرہ اس میں سے نکلتا ہے اس کا معنی یہ ہے کیونکہ رونا جو ہے وہ زندے آدمی کی نشانی ہے انسان بھی روتا ہے دوسری مخلوق بھی روتی ہے انسان کے قطرات جو ہیں آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اب یہ مانا جائے کہ وہ جن جو ہے پتھر کا بن چکا ہے تو پتھر سے آنسو کیسے نکلتے ہیں جب وہ مر گیا اور پتھر کا بن گیا لہذا یہ ایک کہانی ہے جو گھڑ لی گئی ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو پتھر میں سے پانی گرتا ہے اکثر نکلتا ہے کترے جو گرتے ہیں تو وہ کیسے گرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کے پاؤ سے اور بعض ایسے پتھر ہیں کہ جس سے پانی نکلتا ہے یہ چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں اگر وہاں کہیں پانی کا قطرہ گرتا ہے پتھر سے نکلتا ہے تو پتھر سے تو چشمے بڑے بڑے نکلے ہوئے ہیں جس سے پانی لوگ پیتے ہیں سراب کرتے ہیں تو پانی کا کترا پتھر سے نکلنا یہ کرامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ان کی ایک مچھ مبارک ہے وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آگ جلائی تھی جو آج تک جل رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو جل رہی ہے لوگ ڈیلی اس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں مگر یہ کہنا یہ کہ چھ سو سال پرانا مچھ تھا ان کا جو کہ ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آگ اس طریقے سے جلاتے ہیں تو یہ ایک پورا مذہب ہے جو آگ کی عبادت کرتا ہے تو جو لوگ اس آگ کو جلاتے ہیں اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کا ان کی مشابت ان آگ پرستوں سے ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں آخر یہ آگ کیوں جلائی جاتی ہے لکڑیاں جو لوگ اس میں ڈال رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے لوگ تو لکڑیاں اپنے گھروں میں جلاتے ہیں روٹی پکانے کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے کمرے کو گرم کرنے کے لیے جہاں گیس موجود نہیں ہے یہاں یہ آگ کیوں جلائی جاتی ہے کیوں نقصان کیا جا رہا ہے اور اگر یہ نقصان کیا جا رہا ہے تو آتش پرستوں کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے والے اس غلط طریقے پر چل رہے ہیں اسلام اس آتش کدے کو بجھانے کے لیے آیا ہے اور حضرت عمر کے زمانے میں اس آتش کدے کو ایران میں بجا دیا گیا ہے لیکن ہم نے یہاں اپنی بزرگ کی قبر پر آگ کو جلا کر اسی سنت کو جاری کر دیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس آگ کی جو راک ہے وہ لوگ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ اور اس کو استعمال کرتے ہیں زخموں پہ کسی بیماری پہ ہندو بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مندروں میں جاتے ہیں اور بتوں سے ہم بتوں سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور ان سے یہاں سے مٹی جو ہے وہ ہم لے آتے ہیں بعض قبر کی کبھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں شفا دیتے ہیں ان کی مٹی جو ہے وہاں سے جو مندروں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہ بھی شفا کا سبب بنتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو قبر پرست ہیں وہ قبر کی مٹی اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اس کے اندر شفا ہے لہذا یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ آپ آگ کی جو راک بن جاتی ہے اس راک کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ شفا دینے والی ہے یہ شفا کا سبب بنتی ہے شافی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اس نے شفا رکھی ہے بہت سی چیزوں میں رکھی ہے لیکن اس راہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر بیماری کا اس میں علاج ہے یہ نہ کتاب سے اللہ کی کتاب سے ثابت ہے یا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ان کا شجرا جو ہے وہ کہیں سفی شہباز سے سے جا کے ملتا نہیں جو ان کا شجرا ذکر کیا گیا ہے ذکر کیا ہے سیرت نگاروں نے اس میں سفی شہباز کلندر کا ذکر نہیں ہے وہ کلندر جو ہے ان کے زمانے میں کہتے ہیں موجود تھے لیکن ان کے سلسلہ میں جو نصب کا سلسلہ ہے اس میں ان کا ذکر نہیں ہے یعنی آپ کو جو ہے مجھ سے جتنی بھی کراماتے ہیں یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں ایسی کوئی بات نہیں کرامت حق ہے جیسے موزہ حق ہے کرامت بھی حق ہے موزہ بھی اللہ کا فیل ہوتا ہے لیکن نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے کرامت بھی حق کرامت اولیا کے ہاتھ پر ہوتی ہے اولیا وہ ہوتے ہیں کہ جو جیسا کہ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا کچھ دن ٹھہرا اور جانے لگا تو حسن بصری نے پوچھا کہ تم آئے بھی اور تم نے نہ پوچھا نہ کوئی سوال کیا آئے اور چلے گئے اس کا اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے وہ کہ میں آیا تو یہ سمجھ کر تھا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں لیکن میں نے تو کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی تو حسن بصری نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب و سنت پر چلے کیا تم نے جتنے دن یہاں رہے ہو ایسی کوئی یعنی ایسا کوئی لمحہ دیکھا ہے کہ میں نے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی ہو تو کہنے لگا نہیں کہا کی نشانی یہی ہے کہ وہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتے اگر تمہارے سامنے لوگ ہوا میں اڑ کر دکھا دیں پانی پر یعنی مسلح رکھ کر اس پر نماز پڑھنے لگ جائیں یا اور اس قسم کے جو جگلری ہے جادوگری ہے وہ کر کے دکھائیں ان کو اللہ کا ولی نہ سمجھنا لہذا جو یہ کرامت مشہور کر دی جاتی ہے کہ جس کا تعلق ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں مثلا انہی کے بارے میں یہ آتا ہے بری سرکار کے بارے میں کہ ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے میں اولاد چاہتی ہوں دو بزرگ تھے ایک شاہ حسین چراغ تھے اس زمانے میں یہاں پر راول پنڈی میں اور دوسرے عبد الطیف بری سرکار تھے تو وہ پہلے تو شاہ حسین کے پاس گئی وہ کہنے لگے کہ بیوی تمہاری قسمت میں لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے یہ مایوس ہوئے کسی نے بتلایا کہ یہاں دوسرے بزرگ ہیں ان کے پاس آپ جائیے تو یہ بری سرکار کے پاس گئے تو وہ بھی کہنے لگے کہ لڑکی آپ کی قسمت میں ہے لڑکا نہیں ہے تو یہ کہنے لگے آپ دعا کیجئے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انہوں نے دعا کی اور دعا کے بعد کہا کہ جاؤ تمہیں اللہ بیٹا عطا کرے گا اب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا بیٹا پیدا ہونے کے بعد وہ شاہ حسین چراغ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میری قسمت میں جو ہے وہ اولاد ہے لیکن لڑکی ہے لیکن میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا کہا دیکھو یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے اس عورت نے دیکھا تو لڑکی نکلی یہ پھر واپس گئی بری سرکار کے پاس اور کہنے لگی تو آپ نے تو کہا تھا لڑکا ہوگا تو لڑکی ہے یہ تو تو کہا نہیں لڑکا نہیں لڑکی ہے اس عورت نے دیکھا تو لڑکی نکلی یہ پھر واپس گئی بری سرکار کے پاس اور کہنے لگی تو آپ نے تو کہا تھا لڑکا ہوگا تو لڑکی ہے یہ تو کہا نہیں یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے اس نے دیکھا تو لڑکا بن گیا اب یہ دوبارہ گئی اس شاہ حسین کے پاس اور کہنے لگی کہ آپ کہتے تھے یہ لڑکی ہے یہ تو لڑکا ہے کہنے لگا بی بی یہ جو نسل ہے یہ بدلتی نہیں ہے آپ دیکھو یہ لڑکی ہے اس نے دیکھا پھر لڑکی بن گئی پھر یہ دوبارہ بڑی سرکار کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو یہ لڑکا جو ہے نہیں ہے یہ تو لڑکی ہے وہ کہنے لگے نہیں یہ لڑکا ہے دیکھا تو لڑکا نکلا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ شاہ حسین کے پاس اب دوبارہ نہ جانا اب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو قسمت کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا اب یہ بتلا لینا غیر کی خبر دے دینا اب اس کو کرامت نہیں کہا جا سکتا کہ غیر کی خبر بھی دے دی پھر لڑکی کو لڑکا بنا دیا ایک ولی لڑکی کو لڑکا بنا رہا ہے دوسرا ولی لڑکی کو لڑکا بنا رہا ہے جنس کی تبدیلی یہ ولی خود بیٹھ کر کر رہے ہیں تو یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے یہ جگلری تو کہی جا سکتی ہے جادوگری جس طرح موسا علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے سانپ بنا دیے رسیوں کے اور لاٹھیوں کے یعنی لاٹیاں اور رسیاں ایسے لگیں جیسے سانپ حرکت کر رہے ہیں اور موسا علیہ السلام بھی ڈر گئے تو جگلری اور چیز ہے کرامت اور چیز ہے کرامت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے بد دعا کی ایک آدمی نے ان پر الزام لگایا عورت نے الزام لگایا مال کے حاصل کرنے کا کہ انہوں نے میرا مال دبایا ہوا ہے تو انہوں نے بدوا کی تو اس بدعا کی وجہ سے یہ عورت اندھی ہو گئی اور کنویں میں گر کر مر گئی تو کرامت کس کو کہا جاتا ہے یا ایک ایسا معاملہ ہے کہ صحابی رات کی تاریخی میں باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اثا پر روشنی پیدا کر دی تو یہ چیزیں کرامت کہلاتی ہیں یا اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا آسمان پر بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی دعا کی قبولیت یہ کرامت کہلاتی ہے لیکن کوئی یہ کہے کرامت کے ذریعے سے میں اللہ بن گیا ہوں یا اللہ کا نبی بن گیا ہوں تو یہ چیز کرامت کے زمرے میں نہیں آتی ہے یہ جو ہے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے والی بات طرح تو جتنی بھی کرامتیں ہم نے سنی ہیں بڑی بڑی ہستیوں کی مثال لے لیں ہیں شہباز کو شہباز کہا جاتا ہے ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ شہباز کے روپ میں اڑ سکتے تو مطلب غلط ہوئے اگر کوئی ہوا میں اڑ سکتا تو اللہ کے نبی غار میں تین دن جا کر نہ چھپتے مکے سے جب مدینے تشریف لے گئے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے مکے میں غار میں تین دن تک چھپے رہے آپ اڑ کر مدینے پہنچ جاتے کہ اہل مکہ آپ کو پکڑ ہی نہ سکتے تین دن وہاں چھپے رہے پھر سفر کیا اللہ کے نبی نے اونٹ پر لہذا اگر ہم یہ مان لیں کہ شہباز کلندر شہباز کی طرح پرواز کرتا ہے تو یہ ہوا کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گیا ہے اللہ کے نبی تو چھپ جاتے ہیں پرواز کر کے مکے سے مدینے نہیں پہنچ سکتے ہیں چل کر یا اونٹ پر صبر کر کے زمینی فاصلہ طے کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اوریا کے بارے میں آپ نے یہ کرامات مشہور کر دی ہیں کہ یہ پرواز کرتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر کبھی مکے پہنچ جاتے ہیں کبھی یورپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے اچھا ان کے والد صاحب ہیں بلی امام صاحب کے جو کہ اسلام آباد میں ان کا بھی مزار ہے تو ہم نے سنا یہ ہے کہ پہلے روڈ جو بنائی جا رہی تھی پوری تو بیچ میں ان کا مزار آ رہا تھا جس وجہ سے روڈ بن نہیں سکی وہاں پہ ذرا بلڈوزر وغیرہ جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے لوگوں کی ٹانگیں وغیرہ کٹ گئی تھی پھر یہ جو روڈ ہے انہوں نے اینڈ میں جو ان کو احساس ہوا اس چیز کا کہ ہم نہیں بنا پا رہے پھر انہوں نے ٹرن کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو روڈ جا رہا ہے ان کے مزار کے باہر وہاں سے جو اسٹریٹ آ رہا ہے ان کے مزار سے ہوتے ہوئے پورا کیوں جا رہا ہے اور اس بات کی گواہی پورا اسلام آباد دیتا ہے جو بغیر بلڈوزر یہ بھی جھوٹ پورب ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں ایسا ہو بھی جائے تو یہ سارا کام شیطان کرتا ہے جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ کسی بلڈوزر کے وہ پرزوں کو توڑ دے فوت ہو جانے والا شخص تو خود مجبور ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیے بری امام کے والد جب فوت ہوئے ہیں انہوں نے غسل خود کیا ہے یا مریدوں نے کروایا ہے ان کا لباس مریدوں نے اتارا ہے یا خود انہوں نے اتار لیا تھا غسل مرید کروا رہے ہیں ان کو لکڑی کے تختے پر مرید ڈال رہے ہیں وہاں سے چارپائی پر شفٹ کر رہے ہیں پھر ان کو جنازہ گاہ میں لے جا رہے ہیں وہاں ان کا جنازہ پڑھتے ہیں چارپائی کندھوں پر اٹھاتے ہیں باندھ کر چادروں سے قبر میں لٹکاتے ہیں اس وقت ان کے والد یا کوئی اور بزرگ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ بول سکیں ہاتھ اٹھا سکیں کسی کو دے سکیں کسی سے لے سکیں لیکن یہ بزرگ عجیب طاقت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ جب قبر کے اندر چلے جاتے ہیں اب یہ پورے کے پورے بلڈوزر توڑ دیتے ہیں یہ سب عقیدے کی خرابی ہے شیطان اگر کسی موقع پر کوئی شرارت کرے بھی صحیح تاکہ لوگوں کے عقیدے کو برباد کرے تو بلڈوزر پر اس آدمی کو جس کا عقیدہ صحیح ہے بٹھا دیجئے پھر دیکھیے یہاں کوئی بھی ایسا پیر جو اگر واقعی قبر کے اندر موجود ہے اس کا مزار اگر راستے میں آتا ہے اور لوگ اس راستے پر سڑک بنانا چاہتے ہیں پھر دیکھیے کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی آپ پشاور کا واقعہ لے لیں ایک جرنیل نے مشرف کے دور میں پورے پشاور میں جتنے بھی دربار تھے سڑکیں کھلی کرنے کے لیے پورے کے پورے دربار ڈھا دیے گرم بابے کے نام سے ایک دربار ہوا کرتا تھا وہاں پر جہاں جس کی شادی نہیں ہوتی تھی لڑکے اور لڑکی کی نوجوان لڑکا اور لڑکی وہاں دربار پر پہنچتے تھے اور بابا ان کی شادی کروا دیا کرتا تھا اس گرم بابے کو بھی اڑا دیا اس جرنیل جو گورنر تھا اس وقت کا وہاں کا تو اس کا مانا یہ ہوا کہ وہ جو جرنیل ہے اس کے بلڈوزر کسی نے نہیں توڑے اور اس کے پرزے خراب نہیں ہوئے ہم یہ حصے سے اور کہانیاں مشہور کر دیں کہ پورا اسلام آباد گواہی دیتا ہے میں کہتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہے کہ پورا اسلام آباد گواہی دیتا ہے یہ بھی افسانہ ہے جو بنا دیا گیا ہے میں گواہی نہیں دیتا کہ یہ قصہ کہانی ہے جھوٹ ہے میں اس کی قتل گواہی نہیں دیتا اگر بزرگوں کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو پشاور کے اس جرنیل کی گردن توڑتے بلڈوزروں کو توڑ دیتے لیکن اب آپ جا کر وزٹ کریں اگر پشاور کا آپ کو کوئی دربار وہاں پر نظر نہیں آئے گا سب آپے اڑا کر رکھ دیے لہٰذا یہ کہانی ہے حقیقت کا ایسے کوئی تعلق نہیں تو جب یہ بلڈوزر وہاں سے پورا کام کرتے ہوئے آ رہا ہے تو اسی جگہ پہ آگے اس کا بلیٹ کیوں کٹ جاتا ہے اور جو ڈرائیور ہے اس کی ٹانگ کیوں خراب ہو جاتی ہے اور ایک بار نہیں دو تین بار ایسا ہوتا ہے اور یہ ایوب کے زمانے کی بات ہے یہ کہنے کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلڈوزر کا بلیڈ خراب ہوتے ہوئے کیا ڈرائیور کی ٹانگ کو بوسیدہ ہوتے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ تو ایک کہانی ہے جو چلی آ رہی ہے یہی عقیدہ کفار جو ہندو ہیں وہ اپنے بتوں کے بارے میں رکھتے ہیں جب وہاں پر یہاں سے سلطان محمود غزنوی نے حملے کیے ہیں سومنات کے مندر کے پاس سارے ہندو کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ حملہ کر کر دیکھے کہ غزنوی کا حشر کیا کرتا ہے یہ ہمارا بت جو سومنات کا مندر میں سومناتھ جو ہے ان کا حشر کر دے گا ان کو ویسے ہی تباہ کر دے گا اور جب ان کے ٹکڑے کر دیے انہوں نے ان کے بت کو اپنے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے رونگ ڈالا تب ان لوگوں کو پتا لگا یہ بت کچھ نہیں کر سکتے یہ کہانی انہوں نے بھی گھڑ رکھی تھی اور یہ کہانی صحابہ کے زمانے میں مکے کے مشرق بھی گھڑ کر بیٹھے تھے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس بت کو گراؤ اس بت کو گراؤ تو وہ لوگ سب حیران اور پریشان وہاں آ کر کھڑے ہو گئے کہ جو ان کو گرانے آیا ہے اس کی گردن ٹوٹ جائے گی اس کے ساتھ حشت خراب ہوگا اس کا تو یہ سارے معاملے صحابہ کے زمانے میں مکے کے مشرق بھی یہی عقیدے رکھتے تھے جو عقیدے ہندو ہندوستان میں رکھتے ہیں اور غزنوی کے بارے میں جو عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ہمارے بت جو ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیں گے آپ نے دیکھا کہ غزنوی نے پورے ہندوستان پر حملے کیے ہیں اور ان کے بتوں کو توڑا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کہانی ہے جو گھڑ لی گئی ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہ کہانیاں گھڑنے سے فائدہ کس کو اور کیوں کرتے ہیں یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کاروبار ہے مثلا آپ کاروبار کرتے ہیں لازمی بات ہے آپ کو راس المال لگانا پڑتا ہے کچھ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تب آپ کو کوئی منافع آتا ہے لیکن یہ کاروبار ایسا ہے جس پر آپ کو کوئی پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ ایک مٹی کا ڈھیر بنا دیں مٹی کا ڈھیر بنانے کے بعد اس پر سبز چادر آپ ڈال دیں سبز چادر ڈالنے کے بعد بس پھر آپ مشہور کر دیں مختلف کرامتیں کہ یہاں جو آئے گا اس کی آنکھیں بھی درست ہو جائیں گی بینائی بھی واپس آ جائے گی جو معذور آئے گا اس کی ٹانگ بھی صحیح ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے دربار پر اس قبر پر کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنی آمدنی ہوتی ہے تو یہ ساری جھوٹی کرامات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا کام زیادہ چلے اس کے بارے میں ایک عجیب آپ دیکھیں اگر آپ ایفٹار جائیں آپ کو حویلیاں سے آگے کھوتا کور جو ہے اس کا یعنی اس جگہ کا نام ہی کھوتا کور رکھا گیا ہے اور اس گدھے کو دفن کیا گیا ہے باقاعدہ اس کی قبر بنائی گئی ہے اسی طرح ایک آدمی نے ایک جگہ پر اپنے جو اس کا گدا تھا اس کو دفن کر دیا تو اس نے مشہور کر دیا کہ یہاں بزرگ ہیں اس کا جو شاگرد تھا اس نے جو ہے وہاں بھی ایسے ہی کیا اس نے گدا جو پیر صاحب نے دیا تھا چھوٹا اس نے وہاں جا کر اس کو دفن کر دیا اس کی گدی جو ہے جو بڑے پیر کی گدی جو ہے وہ زیادہ مشہور نہ ہوئی چھوٹے پیر کی گدی زیادہ مشہور گئی ایک دن وہ جا کر دیکھنے لگے کہ میرے مریض جو ہے کم ہو رہے ہیں اور ادھر زیادہ جا رہے ہیں آخر میں پوچھوں تو صحیح کہ یہاں کون سے حضرت دفن ہیں جب وہ گئے تو دیکھا کہ یہ تو میرا اپنا مرید اور شاگرد یہاں بیٹھا ہے وہ پوچھنے لگے کہ یہاں تم نے کیا دفن کیا ہے تو کہنے لگا حضرت آپ نے وہاں کیا دفن کیا ہے کہا وہاں تو میں نے اپنا گدا دفن کیا ہے کہا جس گدے کا بچہ آپ نے مجھے دیا تھا میں نے یہاں دفن کر دیا ہے لہذا آپ کا بھی کاروبار چل رہا ہے میرا بھی چل رہا ہے میرا ذرا اونچا ہے آپ کا ذرا نیچے ہے تو یہ لوگ کاروبار چلانے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں ریلوے کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں نے جو سلیپر ہوتے ہیں لکڑی کے اس کو جو ہے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی قبر بنا دی جب وہ قبر کھودی گئی کہا یہ میرے باپ کی قبر ہے اس کو نہیں اکھاڑنا تو جب قبر کھودی گئی تو وہاں لکڑی کے شتیب نکلے اور سلیپر نکلے تو یہ لوگ کاروبار چلانے کے لیے اس قسم کا کام کرتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی قبر والا اتنی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو قبر میں چلے جاتے ہیں یہ سننے کے قابل نہیں ہے یہ بولنے کے قابل نہیں ہے ان کے اندر تو مرنے کے بعد تو انسان کے اندر ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ وہاں چارپائی پر بھی پڑا ہے جب تک اس کو اٹھایا نہیں جائے گا وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا یہ عجیب بات ہے کہ قبر میں جاتے ہی اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ وہ بلیڈ توڑ دیتا ہے جو لوہے کے بنے ہوتے ہیں تو یہ کہانیاں گھڑنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے کاروبار ہے جو انہوں نے دکانداری چمکائی ہوئی ہے درباروں کی صورت میں کہ آمدنی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے ورنہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو پھر اس روڈ کا اسٹریٹ آنے کے بجائے اس طرح کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے بس یہ تو دیکھنے کی بات ہے مثلا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ بنانے والے دیکھتے ہیں کہ یہاں گہرائی ہے یہاں پانی کھڑا ہے یہاں کوئی اور وجہ ہے لہذا یہاں تھوڑا سا ٹرن لے لیا جائے یہ ٹرن آپ کو صرف وہی نظر آئے ہیں آپ یہاں اسلام آباد میں آئے ہیں آپ یہ سبزی منڈی ہے سبزی منڈی سے آپ جب آتے ہیں آگے آنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرن دو جگہ پر اتنا ہوتا ہے کہ گاڑی کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اب وہاں کون سا بابا آ گیا اور اس سڑک کو کیوں تبدیل کر دیا گیا تو بعض وجوہات ہوتی ہیں سڑک کو اس کا روٹ بدلنے کی رخ بدلنے کی کہ یہاں سے نہیں لے کر جاؤ آگے سے لے کر جاؤ فرض کرو اگر قبر بھی آ گئی ہے تو بعض بعض جگہ پر قبر کی وجہ سے بھی سڑک کو بدل دیا جاتا ہے کہ قبر کی بے حرمتی نہ ہو لیکن یہ کہنا کہ قبر والے کے ڈر کی وجہ سے سڑک کا رخ بدل دیا گیا ہے کہ اگر ہم یہاں سڑک بنائیں گے تو یہ بلیڈ توڑ دے گا یہ جھوٹ ہے تو آپ نے کہا یہ سب فائدے کے لیے کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے اس چیز سے جو دربار بناتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے جو گدی نشین ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے یعنی یہاں جھگڑے ہوتے ہیں دربار پر کہ یہ دربار کس کی ملکیت ہے اوقاف والے یہاں راولپنڈی میں ایک دربار ہے ریلوے کی حدود میں ہے ریلوے والے جھگڑ رہے ہیں کہ یہ دربار ہمارا ہے ریلوے کا ہے اور اوقاف والے جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ دربار ہمارا ہے یہ ہماری ملکیت ہے جھگڑا کس وجہ سے ہے کہ جو نذرانہ وہاں جمع ہوتا ہے وہ کس کی ملکیت ہے اس نذرانے کی وجہ سے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں بہت سے متولی بنتے ہیں بری امام پر بھی اہل سننا جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ تھے اس کا نظرانہ ہمیں ملنا چاہیے اہل تشیح کہتے ہیں ہمارے بزرگ تھے اس کا نذرانہ ہمیں ملنا چاہیے تو یہ جو رقم وہاں جمع ہوتی ہے نذرانوں کی صورت میں اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ رقم کس کے پاس جائے تو آپ مقصد ابھی جیسے محکمہ اوقاف کے ہاتھ میں تو سارا فائدہ محکمہ اوقاف اٹھا رہا ہے ہاں یعنی یہ محکمہ اوقاف فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا اسلام میں تو قبر پرستی کی اجازت ہے ہی نہیں دربار بنانے کی اجازت ہے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا علی جلاؤ جو قبر اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا کر برابر کر دو حضرت علی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جو کام اللہ کے نبی نے میرے ذمہ لگایا تھا وہی کام میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں جو بھی قبر تمہیں اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا کر برابر کر دو محمد بن عبد الوہاب نے سعودی عرب میں مدینے میں ہر اس قبر کو جو اونچی تھی یا جس پر مزار بنایا ہوا تھا سب کو گرا کر برابر کر دیا بر صغیر میں اس وجہ سے بہت شور شرابہ ہوا تحریک خلافت والے انڈیا سے گئے پاکستان میں یعنی یہ علماء وقت بنا کر عبدالعزیز کے پاس پہنچے جو وہاں کے بادشاہ تھے اور کہنے لگے آپ نے ہمارے درباروں کی بے حرمتی کی ہے تو عبدالعزیز نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ اللہ کے قرآن یا اللہ کے نبی کی حدیث سے قرآن کی کوئی آیت یا نبی کی کوئی حدیث میرے سامنے آپ بیان کر دیں کہ اللہ کے نبی نے قبر اونچی کرنے یا قبر پر عمارت بنانے دربار بنانے کی اجازت دی ہو یا اللہ نے اجازت دی ہو یہ تو مٹی اور گارے اور پتھر کے مزار تم نے بنائے تھے میں سونے اور چاندی کے مزار بنا دیتا ہوں یہ علماء کا پورا وقت منہ لٹکا کر واپس آ گیا کوئی ان کے پاس جواب نہیں بن پڑا اسلام میں تو قبر پرستی کی اجازت بھی نہیں اب دیکھیے احمد رضا خان صاحب ہیں احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قبر پختہ بنائی جائے یا کچی رکھی جائے تو کہنے لگے میرے والد کی قبر دیکھ لو کچی ہے ان کے مذہب میں بھی قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں اللہ کے نبی نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے اسلام تو اس قبر پرستی سے منع کرتا ہے لیکن ہم نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے علیحدہ کہ جس میں قبر پرستی کی عام اجازت ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں اگر بڑے امام پر یا گولڈے کے دربار پر آپ کبھی جائیں آپ وہاں لوگ سجدے بھی کرتے ہیں رکو بھی کرتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگ سجدے کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں رکو کرتے ہوئے چومتے ہوئے دکھائے گئے ہیں حالانکہ سجدہ کرنا احمد رضا خان صاحب کے مذہب میں بھی حرام ہے غیر اللہ کو قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا لیکن لوگ کرتے ہیں تو یہ تمام کام یہ اصل میں شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور اس وقت تک اسلام کسی ملک میں نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں اور دربار اس قسم کے موجود ہیں جب اللہ کی سرزمین پر اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرنے لگ جائیں اس وقت یہ کہنا کہ کسی ملک میں اسلام آ جائے گا اس وقت تک اسلام نہیں آئے گا جب تک یہ قبر پرستی اور شرک پرستی موجود ہو یعنی جتنے بھی مزار ہیں پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں مشہور مشہور ہستیاں سنتے ہیں جو بڑی بڑی نام سنتے ہیں اس طرح جتنے بھی دربار ہیں وہ سب ایک طرح سے دیکھا جائے تو فائدہ کمانے ذریعے جی، کاروبار کا ذریعہ ہے اس میں یعنی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے قبر کو پختہ کریں عمارت بنائیں یہ سب کاروبار چمکانے کے لیے جتنے پورے مزار ہیں پوری دنیا کے اندر وہ سارے جو ہیں ایک طرح سے کمائی کے ذریعے کمائی کا ذریعہ ہے قبروں میں کوئی ایسی کوئی طاقت نہیں کوئی طاقت نہیں ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے اندر سے طاقت سلب کر لی جاتی ہے دیکھیے فوت ہو جانے کے بعد چاہے وہ بزرگ ہو نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو نہ بزرگ بولنے کی طاقت رکھتا ہے آپ کسی بزرگ کو کہیے کہ آپ بولیے نہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے نہ اس میں لینے کی طاقت ہے نہ دینے کی طاقت اس کے سامنے اس کی بیوی رو رہی ہے بچے رو رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ان کو دلاسا دے کر کہے کہ نہ رو میں زندہ ہوں میرے اندر بہت سی طاقت جمع ہو رہی ہے لہذا یعنی جب جو جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اندر سے ساری طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں سننے کی دیکھنے کی پکڑنے کی چلنے کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے یہ پکڑتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن پاؤں سے یہ چلتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے یہ سنتے ہیں یعنی نہ ان میں سماعت ہے نہ ان میں بسارت ہے نہ چلنے کی طاقت ہے نہ پکڑنے کی طاقت ہے جب ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں بندے کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے قبر بنا دی جاتی ہے لہذا اب یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر میں جانے کے بعد ان کے پاس ماں باپ اور فطرت طاقتیں آ گئی ہیں یہ سب ہے تو یہ جتنے بھی دنیا جاتی ہے سلام پیش کرنے کے عقیدے جتنے ہاں یعنی جو لوگ سلام کرنا شرک نہیں ہے مثلا اگر آپ کہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں سلام کرنے اگر سلام کا معنی کیا ہے اگر آپ سلام کا معنی یہ لیتے ہیں کہ میں جا کر السلام علیکم کہوں گا اور وہاں سے وعلیکم السلام کا جواب آئے گا تو یہ نظریہ تو بالکل غلط ہے اگر آپ جاتے ہیں نیک آدمی ہے جو فوت ہو چکا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے وہاں جا کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ حدیث سے ثابت ہے قبرستان میں جانا مردوں کے لیے دعا کرنا لیکن اگر آپ قبرستان میں دربار پر جا کر ان سے مانگتے ہیں کہ تو دے دے جیسا کہ یہاں لاہور میں علی حجویری کا دربار ہے جن کو داتا کہا جاتا ہے ہمارے جرنیل ضیاء الحق بھی وہاں جایا کرتے تھے لاہور میں تو کہا کرتے تھے کہ میں داتا کی نگری میں آیا ہوں یہ نگری داتا کی نہیں ہے یہ اللہ کی نگری ہے اللہ نے یہ دنیا بسائی ہے داتا میں یہ طاقت نہیں ہے اور داتا علی حجویری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر تو نہ دے گا تو کون دے گا اب وہ داتا کیا دیتا ہے اگر واقعی داتا میں دینے کی طاقت ہے تو جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں داتا سے کیوں نہیں مانگتے لہذا یہ نظریہ رکھنا یہ شرک ہے کہ اگر آپ قبر پر جا کر قبر والوں سے مانگیں تب بھی یہ شرک بنتا ہے لہذا قبر پر جا کر اگر آپ دعا کرنا چاہیں نیک آدمی کی قبر پر تو دعا کی جا سکتی ہے لیکن وہاں سے ان سے مانگنا یہ شرک ہے اور اسلام میں اس کی اجازت ہے لوگ جو سمجھتے ہیں ان کو اتنی شفائیں حاصل ہوتی ہیں جو کرشمہ ان کو نظر آتے ہیں تو وہ کیا غلط ہوتے ہیں سارے تو ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مندروں میں بت جو ہے ہمیں شفا دیتے ہیں تو بتلائیے وہ غلط کہتے ہیں سارے یعنی یہ لوگوں کے کہنے کی بات ہے شفا اچھا اگر شفا اس طرح کمروں سے ملتی تو بتلائیے حکومت صحت پر اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہی ہے اتنے ہسپتال کیوں بنا رہی ہے دربار زیادہ سے زیادہ بنائے اس پر ایک دفعہ بنانے پر خرچہ آئے گا ہسپتال میں ڈاکٹروں کی تنخواہیں ہیں میڈیسن خریدنی پڑتی ہے ان کا علاج ہوتا ہے ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں ان کے آپریشن ہوتے ہیں بے بہا پیسہ لگتا ہے ہسپتال میں ہر علاقے میں مختلف دربار بنا دیے جائیں اور کہیں جائیں کہ یہاں جاؤ اور اس میں شفا حاصل کر لو کیا حکومت پاگل ہے لہذا اس دربار کے بارے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہاں ہمیں شفا ملتی ہے تو یہی عقیدہ ہندوؤں کا ہے وہ کہتے ہیں مندر میں جا کر ہمیں بیٹا بھی ملتا ہے بیٹی بھی ملتی ہے اور شفا بھی ملتی ہے ٹھیک وہ یہاں شہباز سلم جو مچھ ہے جو جس کے بارے میں کہا اچھا یہاں اس نے کہا تھا کہ جی لال شہباز کے سے صاحب تھے وہ یہاں پہ آئے تھے جو ہے کافی نہیں یہ بات کہا ہی جاتا ہے کہ یہاں پر جو ان کا جو مچھ یہاں رکھا ہوا ہے جیسے بری بری مام کے وہاں پر وہ اصل میں ان کا مچھ نہیں ہے وہ لال شہباز کلندر کا مچھ ہے جو وہ وہاں سے لے کر آئے تھے یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا تو ایک تو دور وہ نہیں ہے دونوں کا جس وقت دونوں موجود ہوں ایک وقت میں اور دوسری بات یہ کہ ایک مچھ ہے وہ لال جب کرنے سے کیسے لے کر آئے اور دوسری بات یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی آپس کی ملاقات تھی دونوں ولیوں کی وہ ان کا اپنا تعلق تھا وہ کس طریقے سے آئے تھے یہ پتا نہیں کس طریقے سے ہوا اس پر یہ روشن کرے گا دیکھیے جو سیرت ان کے بارے میں بر امام کی سیرت لکھی گئی ہے اس میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی یہ ضرور ہے اس مچھ کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ وہاں آگ جلی ہوئی ہے لوگ آگ جلا رہے ہیں لیکن اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ یہ وہ کلندر کا شاہباز کلندر کا مچ تھا جو انہوں نے یہاں شفٹ کر دیا ہے تو اس کے بارے میں یہ سیرت نگار خاموش ہیں یہ کوئی بھی لکڑی آپ جا کر جلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شاہباز کلندر کا نہیں یہ تو حضرت علی نے مچ جلایا تھا اور میں مدینے سے لے کر آیا ہوں اب آپ اس کی کیا دلیل دیں گے اس سے اور کیا دلیل لیں گے اس سے یعنی ایک دعویٰ کر دینا جس کی دلیل کوئی نہ ہو تو ہر آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے اسی لیے لوگوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا کسی نے مہدی ہونے کا کسی نے نبی ہونے کا لہذا یہ بات جو ہے بغیر دلیل کے ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ایک چیز اور تھی کہ ان کے جو جس پتھر کی جس جن کی بات کی گئی ہے کہ جی یہ جن ہے دیو ڈیو ہے اس کو جو پتھر کا بنا دیا گیا اور اس کے خطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بات کی کہ پتھروں ہی سے چشمے پھوٹنے لیکن اس جگہ پر یعنی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر آس پاس کسی قسم کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے پانی آ سکے کوئی گزر نہیں ہے پانی کا تو اس جگہ سے پانی کا نکلنا اور صرف اور صرف قطروں کا نکلنا اور اسی پتھر سے نکلنا اسی جگہ سے نکلنا اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں پہاڑ پتھروں کے ہی ہوتے ہیں پہاڑوں کے ساتھ نہ کوئی نہر جاری ہوتی ہے نہ کوئی سمندر بہ رہا ہوتا ہے ان پتھروں سے ہی پانی نکل رہا ہوتا ہے اور چشمے نکل رہے ہوتے ہیں بعض چشمے بڑے ہوتے ہیں بعض چشمے چھوٹے ہوتے ہیں اگر یہاں پر ایک ایک قطرہ نکل رہا ہے تو اس کا مانا یہ چشمہ بہت ہی چھوٹا ہے پتھروں سے ہی پانی نکلتا ہے پانی نکلنا کوئی کرامت نہیں ہے اب جتنے بھی چشمے نکلے ہیں پہاڑوں سے تو آپ کیا کہیں گے جا کر کہ یہ کرامت ہے یعنی سارا پہاڑی علاقہ چشموں سے بھرا پڑا ہے تو کیا اس کو کرامت کہا جائے گا کہ یہ کرامت ہے اچھا یہ کس کی کرامت ہے یہ اس جن کی کرامت ہے یا بڑی سرکار کی کرامت ہے کس کی کرامت مانی جائے گی تو ایسی جو گرامتے ہیں جو یہاں پہاڑی علاقے میں پانی کی صورت میں نکلتی ہیں ان کو کہیں کہ قبر وہاں ریگستانی علاقے میں جا کر ایسی کرامتے دکھائیں تاکہ لوگوں کو پانی کا فائدہ ہو یہاں تو وہ کثرت سے پانی نکل رہا ہے لہذا یہ کرامت کرامت نہیں ہے پتھر سے ہی پانی نکلتا ہے پتھروں سے ہی چشمے نکلتے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں اچھا یہ جی، بات بتائیے کہ دنیا جہاں سے جو لوگ آتے ہیں اپنے عقیدے سے ٹھیک ہے ایسا مسلمان ہی ہوتے ہیں تو کیا یہ سب کم مسلمان یعنی کا ایمان پختہ نہیں ہوتا یا کوئی کمی رہ جاتی ہے ان کی نالج میں جو یہ اس طرح کے سجدے کرنا دعائیں مانگنا چلے سجدے چھوڑ دیں صرف دعائیں مانگتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے کہ یہاں آئیں گے ہم ان سے مانگیں گے تو یہ ہمیں مل جائے گا اتنی رات میں لوگ آتے ہیں اور دیکھا ہوگا عرش بھی ہوتے ہیں ان کے سب کچھ ہوتا ہے تو مطلب وہ سب غلط ہے اصل میں جہالت کی وجہ سے یہ لوگ کرتے ہیں اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے تو یہ لوگ رک جائیں چونکہ انہوں نے نہ اللہ اپنا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جو قرآن ہے اس کی اس کا مطالعہ کیا ہوتا ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے سنی سنائی باتیں ہیں جو انہوں نے رٹی ہوتی ہیں لہذا خود بھی نہیں پڑھتے ہیں اور لوگ بھی ان کو نہیں بتلاتے ہیں تو یہ چونکہ کم علم ہوتے ہیں تو اس جہالت کی بنا پر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں مردوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ نہیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے فوراً اس بات سے رک جائیں